ابن ابیادی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے انہوں نے آمد سے انہیں کی صنعت کے ساتھ روایت کی شعبہ سے روایت کرتے ہوئے ان دونوں نے چاروں کی ترتیب میں اختلاف کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو سینتیس